حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کر کے خود ہی اسے نکاح کر لے تو ایسے شخص کے لیے دو راجر ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ترپن